حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسئلہ نبی میں تشریف لائے صحابہ کو دیکھا کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے حضور نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں الگ الگ بیٹھا دیکھ رہا ہوں اکٹھے ہو جاؤ سب اکٹھے ہو گئے اس حدیث کا حوالہ دے کر آپ سے درخواست ہے حضور کے فرمان پر ہمارا بھی عمل ہو جائے سب پاس آ جائے تمام حضرات قریب قریب تشریف لے آئے آپ کے ظاہری اتحاد کا اثر آپ کے اور ہم سب کے دلوں پر پڑے گا جب کانفسی اتحاد اور اتفاق کے نام پر ہے تو ظاہر بھی اتحاد نظر آنا چاہیے ماشاء اللہ یوں لگتا تھا جیسے آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں اب لگتا ہے جیسے راضی ہیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا رحمة للعالمين أرسلت إلى الخلق كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز علماء الكرام بزرگان محترم اور اسلام آج کا تاریخ سترہ ستمبر انیس سو پچانوے بروز اتوار بعد نماز ظہر اتحاد امت کانفرنس اسلامک سینٹر سینٹرل میں ہم جمع مجھ سے پہلے ملی ایک جہتی کونسل پاکستان کے منقطی رہنما شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المالک صاحب حضرت مولانا فتح محمد صاحب حضرت مولانا مفتی عبد صاحب کہ آپ حضرات نے بیانات سنے جی تو یہی چاہتا تھا کہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب کا بیان آپ کی اس نشست میں سب سے آخر میں ہو مگر ہمیں میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی اس کی وجہ سے ہم تاخیر سے یہاں پہنچے میں یہاں کی مسجد کے اور اسلامک سینٹر کے خطیب حضرت مولانا محمد حسن صاحب اور اس پروگرام کے تمام منتظمین اس پروگرام کو ترتیب دے کر آپ سے ہماری اجتماعی ملاقات کا ہمیں ذریعہ بخش اسلام بین الاقوامی اور عالمگیر مذہب ہے اس لیے کہ اسلام کے داری پیغمبر اسلام دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عالمگیر اور بین الاقوامی نبوت و رسالت ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے پیغمبر سعید عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کمالات سب سے اعلیٰ عطا فرمائے ہیں اللہ نے آپ کو حسن و جمال سب سے زیادہ اور اعلیٰ عطا فرمایا آپ سلام کی صورت سب سے اعلیٰ آپ کی سیرت سب سے اعلیٰ آپ کے ظاہری اور باطنی کمالات سب سے اعلیٰ اسی طرح ہم سب کے اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور علی السلام کو جو شان نبوت اور رسالت عطا فرمائی وہ بھی سب سے ہے ہر سوال اللہ نے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا عطا فرمایا مثال کے طور پر جو سمجھ لیجیے کہ تمام کے تمام پیغمبر حسین اور جمیل ہیں حسن اور جمال والے مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام ندیاں اور پیغمبروں میں احسن اور اجمل بنایا سب سے زیادہ حسن والا ہر پیغمبر اللہ کے راستے میں پیش آنے والے مسائل پر صبر کرنے والا ہے اور سادے ہے مگر حضور کو اللہ نے اسپر بنایا سب سے زیادہ سبر کرنے والے تمام نبی اور تناور اللہ سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں شاکر ہیں مگر حضور کو اللہ نے اسپر بنایا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تمام نبی اور تناور صاحب علم ہے ہر نبی اور تناور کو اللہ نے کمانے علم بہت عالم بنایا سب سے زیادہ علم پر ہر نبی اور اللہ کے راستے میں سفار کرنے والا خرچ کرنے والا جب بات ثقافت کرنے والا ہے مگر حضور نے صرف سبھی نہیں بنایا بلکہ اجمت سب سے بڑا بنایا ہر نبی اور پیغمبر امت کے لیے زمانے کے لیے رحمت بن کر آیا مگر سب سے بڑی رحمت ادا کرتے ہیں ہر نبی اور پیغمبر اپنے اوپر اترنے والی کتاب کے صحیح افکاری ہے مگر حضور علی سلام صرف کاری نہیں ہے بلکہ اپنا ہے تمام نبی اور پیغمبر میں سب سے بڑے پر ہر نبی اور پیغمبر کو اللہ جو تمام کام فرمایا حضور سے زیادہ عطا فرمایا اور نبی صاحب قبیلت ہے مرتبہ اور بزرگی اور مقام والا ہے مگر حضور پر اللہ نے افضل بنایا سب سے زیادہ قبیلت والا ہر نبی اور پیغمبر اللہ کی طرف سے نائب بن کر آ رہا ہے مگر حضور علیہ السلام ان نبیوں میں صرف نبی اور پیغمبر بن کر نہیں آئے بلکہ اللہ نے حضور کو نبیوں کا امام بنا کر دیا نبیوں کا امام بنا میری گفتگو حضور کی شان کے کے حوالے سے ہوگی اور پھر آج کے شان کے حوالے سے کسی کے روشنی میں پیش کروں گا حضور علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا مقام سب سے بلند یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑا انعام انسانیت کو دینے کے لیے جو ہے وہ نبوت کا انعام ہے وہ رسالت کا انعام دنیا کو چھ اقتدار اور بادشاہ سب سے بڑا شاید انعام ہوگا لیکن سب سے بڑا انعام اللہ کے بنانے میں وہ نبوت اور بتائے ہے صرف مکے کا صرف مدینے کا صرف حجاز کا صرف عرب کا نبی نہیں بلکہ پوری دنیا انسانیت کا نبی بنا یہ حضور کو اللہ نے صرف اعزاز عطا فرمایا حضور کے پہلے کسی نے بھی یاد کرا مگر کو یہ مقام نہیں ملا کہ اللہ نے اسے تمام انسانوں کا نبی بنایا یہ اللہ نے صرف ہمارے پیغمبر کو عطا فرمایا سید عالم حضرت محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کہ ساری دنیا کے انسانوں کے اعزاز حضور کا شان نمبر کے حالات کہ حضور کے پہلے جتنے نبی اور پیغمبر ہیں وہ اپنے اپنے زمانے اور دور کے نبی ہیں اپنے اپنے وقت کے اندر نبی ہیں جب دنیا میں آئے تو نبی دنیا سے جانے کے بعد ان میں کا وہ کہہ سکتے ہیں حضور تمام تین ہوتے ہیں ایک جو گزر گیا ایک جو اب ہے ایک جو گا آپ کے خیال میں اہل یورپ اہل برطانیہ زمانے تین ایک جو گزر گیا جیسے کل گزر گیا ایک جو اب وقت جا رہا ہے ایک جو کل آئے گا کیا خیال ہے آپ کا ان تینوں زمانوں میں سب سے بہتر کون سا ہوتا ہے نہیں جو گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا جو آئے گا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا وقت وہ ہے جو اس وقت جو کرنا ہے آپ باقی تیرے پاس نہیں آئے گا مستقبل کا نہیں کہ میرے نہ ملے انسان کچھ کرنا چاہتا ہے رب کو منانا چاہتا ہے اپنا پرانی کرنا چاہتا ہے اپنی بگڑی بنانا چاہتا ہے دنیا کا دین لینا چاہتا ہے تو نہ مالی کام آئے گا نہ مستقبل کا اعتبار ہے تو یہی بات ہے سب سے قیمتی ہار ہوا کرتا ہے کیونکہ مالی ہمارے اختیار میں ہاں وہ سبق مل کر کریں گے تو ابھی کریں گے تو ابھی نا کرنے کے لیے معلوم کہ اچھا ہوگا تو آج کی وجہ سے ہوگا ماضی سے کچھ ملے گا تو فائدہ کم ہوگا تو حال میں اس سے فائدہ ہوگا تو اصل چیز تو آج ہی ہوا اللہ ہم سب کے حال کو درست کرے جس میں کہتے ہیں اللہ ہمارا حال ٹھیک کرے یہ نہیں اللہ ہمارا مالی ٹھیک کرے ہمارا مستقبل ٹھیک کرے کہتے اللہ ہمارا حال ٹھیک کرے یہ زبان پر چڑھا ہوگا اور یہ ایسے ہی ہوا کرتے وہاں میں اللہ ہم سب کا ہار ٹھیک کرے پوری دنیا اسلام کا اور انسانی ہار ٹھیک کر دے حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی اور شرم بنایا وہ اپنے زمانے میں جب دنیا میں تھے تو نبی دنیا سے گئے تو ضرورت کا کام ختم ہو گیا مگر حضور ملو نے ماضی کا بھی کتنے سال ہو گئے کتنی سدیاں گزر گئی چودہ پندرہ سدیاں گزر گئی اور آج تک ان لوگ کی حکومت باقی ہے اور قیامت تک ان لوگ کی حکومت باقی رہے گی اچھا کے لوگوں نے بنوایا قیامت کے قریب اگر عیسا انسان جو گنا سو کے آسمان پر ہے وہ آئیں گے اور آ کر اپنی شریعت نہیں میری شریعت پر اپنی کتاب نہیں میری کتاب پر اپنا کرمانی میرا کرنا پڑے گا نبوت حضور کی یہ ہے پہلی یہ کہ حضور تمام انسانوں کے ہے اور دوسری یہ کہ حضور تمام زمانوں کے ہے تمام زمانوں کے ہیں اور تیسری ہونے والی اس کی منفرد سارے مخلوقات کے نبی تمام مخلوقوں کے نبی بن کر آئے ذرا اس کی وضاحت کر دو جو میرے حدیث پر یہ حضور فرما اور وہ صرف اگر ہر کتاب کا مجھے اللہ تمام مخلوقوں کی طرف رسول بنا کر دے گا اس میں آتا ہے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے تو اس راستے کے طرف چھپ چھپ کر حضور کو سلام کیا کرتے ہمارا نبی اور قدم بڑھا رہا ہر راستے کے پہاڑ حضور کو سلام کیا کرتے تھے ایک جگہ حضور تجارتی قافلے کے ساتھ گئے وہاں ایک قافلے آیا کہنے لگا تمہارے اندر کوئی نبی اور پیغمبر ہے جو کہ جب تمہارا قافلہ اس پہاڑ سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ پہاڑ اسے سلام کر رہے میں نے کہا نبی اور پیغمبر ہو حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبری میں آپ نے زیارت کی ہوگی ریاض الجنہ میں ایک کھجور کا تنا ہے جس کو خنانہ کہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آدمی کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے والے لوگ وہاں اس کو دیکھتے ہیں ابھی وہاں ستون ہے اس پر لکھا ہوا یہ کھجور کا تنا تھا کھجور کی ایک لکڑی تھی اس کے ساتھ ایک لگا کر وہ کرتے تھے اور جب ممبر سے ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ کرایہ کیا کہ میں اس کے ساتھ ٹیک لگا سہارا کی بجائے ممبر پر کھڑے ہو کر خود بڑھوں تو حدیث میں آتا ہے اس کھجور کے تنے سے اس طرح رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ ہو کر پیار سے روتا ہے کہ تب تک مجھے اللہ کے نبی کا جسم کا چھوڑا نہیں ہو رہا تھا اور آج مجھ سے جدا ہو گئے اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں شعور رکھا ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتا ہے شریف کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کو محبت کرتا ہوں ملیام احبر میں بہت پہاڑ اللہ ہم سب کو منیا منورہ کی زیارت بار بار نصیب کرتا اس پہاڑ کو ایک عظمت حاصل ہے انہوں نے پڑھنا ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہاں، ہاں، اس سے ہم محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے ایک ساتھی کا واقعہ ہے وہ مدیا وہ پر گئے تو جب بہت پہاڑ کی جیارت کے لیے گئے تو تھوڑی سی مٹی اس کی اٹھا کر لے آئے تبر لوگ سمجھ کر جیسے لوگ آتے ہیں مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں وہ کہتے میں نے پاکستان آ کر اس کو سنبھال کر کپڑے میں لپیٹ کر اپنے صندوق میں رکھا گھر والوں سے کہا جب میں مروں تو یہ مٹی میرے ساتھ قبر میں رکھ لینا شاید اس کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا کیونکہ حضور سے محبت کرنے والے حضور کے محبوب پہاڑ کی مٹی چلے چند دنوں کے بعد میں نے سندوک کپڑا نکالنے کے لیے تو دیکھا کہ جس کپڑے میں میں نے لپیٹ کر رکھا تھا وہ کپڑا گیلا ہوا جگہ بھی گیری ڈاکٹر پانی کہاں سے آ گیا نمی کہاں سے آ گئی میں نے اس کو اٹھایا دوسرے کپڑے میں نے پیٹا دوسرے سندوک میں رکھ دیا چند دنوں کے بعد اسے کھولا تو دیکھا وہ بھی گیلا اور کپڑا بھی تر اور دو جگہ بھی تر میں میاں چنو میں پاکستان پنجاب میں ایک شہر ہے ملتان ڈویژن میں میاں چنو آپ نے نام سنا ہوگا وہاں ایک بزرگ تھے اللہ والے تھے حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا پیار اور محبت کا تعلق تھا اکثر ہمارے خیر المدارس ملتان میں تشریف لایا کرتے بہت بڑے بزرگ تھے عالم تھے تو کہا میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے کہا حضرت میں اس طرح مٹی لایا جہاں رکھتا ہوں وہ کپڑا گیلا ہو جاتا ہے حضرت نے سنتے ہی فرمایا جہاں سے لائے اس کو وہیں واپس بھیجے میں نے کہا حضرت کیوں فرمایا تم نے اس مٹی کو حضور کے شہر مدینہ منورہ سے اور حضور سے محبت کرنے والے پہاڑ سے جدا کیا ہے اس جدائی میں یہ روتی ہے جہاں رکھتے ہو جس کے آنکھوں سے کپڑا بھی گیلا ہو جاتا ہے جڑا ہو جاتا ہے یہ باتیں آخر سے کسی اور پہاڑ کے اندر ایک بند ہو جا اپنی حرکت کو بند کر دے اس پر تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے صدیق ہے اور وہ شہید ہے حضور تھے حضرت بکر تھے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حدیث میں آ کر پہاڑ کی حرکت بند ہو گئی پہاڑ نے حضور کی بات مانی حضور بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے نبی ہے پہاڑ نے تو حضور کی بات مانی مگر آپ مسلمان نہیں مانتے فرمائے اس سے زیادہ عطا فرمائے یہاں نبیوں کا اجتماع اور نبی جمع میں خوشی کا موقع ہے سب سے پہلے نمبر کا عبادت کر کے اور سارے جب روانہ ہوئے باروجوں ہوتے مسئلہ سمجھ آیا سفر پر جانے سے پہلے وزر کر کے جانا چاہیے گھر سے چلے یہ نہیں کہ مسجد جا گا ہو تو وزو کر کے جائیں کہیں بھی جا رہے ہو کی سنت یہ ہے کہ وزو کر کے جائیں جب کسی سفر پر جا رہے ہیں تو وضو کر کے جائیں سارے رشتے دار نے آج کون نماز پڑھائی جب علیہ السلام نے حضور کا ہاتھ آگے کر پکڑ کر دیا آج اس نبی اور کلمبروں کے اجتماع میں ان کو جو نماز پڑھائیں گے وہ آپ محمد الرسول اللہ ہوں گے تاکہ دنیا کا ہو جائے کہ ان میں سے ہر نبی اور کرمبر اپنی اپنی امت کا امام ہے جن میں سے ہر ایک کرمبر کی امت اس کی مگر اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف امتوں کے امام نہیں ہے آپ اماموں کے بھی امام آپ نبیا امام دو امامتیں ہیں دو امامتیں ہیں امامت کا چل آیا درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں دو امامتیں ہیں تاریخ اسلام میں بڑی عظیم امامتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے مسلمانوں کے دو عقیدے کا اظہار کرا دیا ہے ایک امامت محمد رسول اللہ کو اللہ نے دی ہے جو کہ آج کے موقع پر بیت المقدس نے ایک لاکھ سے اشراک نو سو ننانوے انبیاء کی امامت کر کے کرو دیکھ ہوا یعنی اللہ نے اعلان کرایا کہ ہمارا یہ پیغمبر اماموں کا نبیوں کا پیغام امام ہے حضور کی نبیوں کو امام بنانے شان کا اظہار ہوا اور ایک امامت اور بھی ہے اسلام میں اور وہ کون سی ہے جب حضور بیمار ہوئے زندگی کے آخری ایگزام تھے حضور نے فرمایا مڑو ابا بکری پر مسلی بن ناس میرے ابو بکر سے کہو میرے صحابہ کو نماز پڑھائے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ابو بکر سے کہے مجھے میرے صحابہ کو نماز پڑھائے حضور کا یہ فیصلہ اپنا فیصلہ تھا یا خدا کا فیصلہ تھا وہ جو, جو کہتے ہیں وہ کدھر سے ہوتا ہے گفت ہے کو گفت ہے اللہ بھگت گر یا سلکو میں عبد اللہ بھگت وما جنتے کو آنند ہوا ایک ہوا حضور کا ہر کام ہوا اللہ کا کام ہوا ہے حضور کا فرمان دراصل خدا کا فرمان ہے حضور کی زبان خدا کی ترجمان ہے یہ تو وہی والی زبان ہے سچ والی زبان ہے ایک صحابی نے پوچھا یا کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں کیا اس وقت میں جو کرنا وہ بھی لکھ لیا کرو خیال یہ تھا کہ غصے کی عادت میں وہ بات نکل جاتی ہے جس کے کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا خزور نے فرمایا میرے پیارے صحابی مجھ سے جو سنا اس کو لکھ لو وہ غصے کی حالت میں یا تبصوں کی حالت میں جو میں کون لکھ لیا کرو اس کے ان دو ہوٹوں کے درمیان جو خدا نے زبان پیدا کی ہے اس سے آپ اور سچ کے علاوہ کچھ نکلے گا جو نکلے گا وہ ہاتھ نکلے گا جو نکلے گا وہ سچ نکلے گا یہ تو سچ اور حق کی زبان ہے اس کے اس زبان سے جو نکلنا ہے اس میں دین بن جانا ہے اس زبان سے جو نکلنا ہے اس نے شریعت بن جانا ہے اس زبان سے جو نکلنا ہے وہ خدا کا برا حکم بن جانا ہے جس کے اس سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی جو میں تمہوں لیا تھا حضور نے فرمایا یہ بڑا اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ جو نکلے گا وہ سب کچھ جو نکلے گا وہ سچ نکلے گا یہ تو سچ اور حق کی زبان ہے اس کے زبان سے جو نکلنا ہے اس نے دین بن جانا ہے اس زبان سے جو نکلنا ہے اس نے شریعت بن جانا ہے اس زبان سے جو نکلنا ہے وہ خدا کا برا حکم بن جانا ہے اس کے اس سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی جو میں لکھ لیا تھا خود میں فرمایا یہ برا اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ بغیر سے کہیں نماز پڑھائیں دیر میں حضور کو کچھ افاقہ ہوا دو صحابہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آ رہے ہیں مجھے مبارک سے مسجد نبی میں کہ دیکھوں میرے کہنے پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں اور میرا بکر نماز پڑھا رہے ہیں یا نہیں جب حضور کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا معراج کے اندر تو دنیا کو یہ بات دیا کہ ہمارا کہ محمد رسول اللہ نبیوں کے امام ہے اور یہ ان کے ساتھی صحابہ کے امام حضرت محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہے ابو بکر صدیق امام الصحابہ ہے اور دونوں امامتوں کا اللہ کی طرف سے اعلان ہے حضور کی امامت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور وہ بخر کی عمارت کرنے کے لیے انکار نہیں کر سکتا حضور نے اس کو اطلاع پکا کر دیا اللہ نے پکا کر دیا تاکہ انکار کرنے والے کے بعد دلیل نہ رہے حضور نے جو نماز پڑھائی وہ فرض نماز تھی یا نفر نماز ابھی فرض نہیں مشکل حضور نے جو نبیوں کو نماز پڑھائی وہ ایک ہی ایسے زیادہ تھی ایک ہی جب وہ امامت پکی ہے تو حضور نے ابو بکر سے تو جو نماز صحابہ کو پڑھوائی ہے وہ فرض نماز ہے اور جو صحابہ کو ابو بکر نے پڑھائی ہے وہ ایک نماز نہیں ہے وہ سترہ نماز ہے اور یہ اس لیے کیا تاکہ کوئی میرے ابو بکر کی امامت سے انکار نہ کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور امام الانبیاء اور ابو بکر صدیق کو کیا ہے امام صحابہ صحابہ کے امام ندیوں میں حضور کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ میں ابو بکر کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اتنا پکا کیا سترہ نماز پڑھوا فرض پڑھوا ہر تنی پیچھے کھڑے ہیں ہر عثمان کھڑے ہیں ہر عمر کھڑے ہیں وہاں آ رہے کھڑے ہیں اور عیسا کھڑے ہیں وہ نبیوں کے امام ہیں اور یہ صحابہ کا امام ہے وہ تمام نبی یعنی حضور کے مقتدی بنے جہاں سارے صحابہ ابو بکر کے مقتدی بنے اس لیے صحابی کہتے ہیں جب حضور کا انتقال ہوا ہم سب نے پوچھا ہمارے لیے زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ نبی اور پیغمبر کی وفات ہوئی ہمیں پتا نہیں تھا کہ ان کے دفن کپن کے وہی ہے جو عام لوگوں کے ہیں نبی ہونے کی وجہ سے فرق ہے ہم سارے کیا کر وہ بغیر سے پوچھتے تھے نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے دفن کہاں کریں گے ساری چیزیں ہم نے کس سے پوچھی ابو بکر سے پوچھیں کیوں بولو ابو کو بتر ایک عورت آئی یا رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ تو بتائیے خودوں نے بتائیے عرض کی یا رسول اللہ کبھی میں آؤں آپ دنیا میں نہ ہوں اور میں نے مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھو حضور نے فرمایا ابو بکر سے پوچھ لینا کیا یا رسول اللہ وہ بھی اگر دنیا میں نہ ہو فرمایا عمر سے پوچھ لینا کیا یا رسول اللہ وہ بھی نہ ہو فرمایا عثمان سے پوچھ لینا وہ بھی نہ ہو تو علی سے پوچھ لینا پہلے سننا اور جماعت صحابہ کی جس ترتیب کو مانتے ہیں یہ وہ ترتیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اس لیے جب حضور کا کا ہوا خلافت مسئلہ آیا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرمایا حضور جس کو کو ہمارے دین کا امام بنا دے ہم اسی اپنی دنیا کا امام بنائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ سبحان سرکار جوان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مطالعہ مرتبہ کا فرمایا کہ اللہ نے حضور کو نبیوں کا امام بنایا بات یہاں پہ چل رہی حضور کی نشان کے چار اعزاز منفرد کے کیے ایک یہ کہ حضور تمام انسانوں کے نبی وہ کہیں کہ حضور تمام زبانوں کے نبی اور تیسرا یہ کہ حضور تمام مخلوقات کے نبی اور چوتھا یہ کہ حضور تمام نبیوں کے نبی یہ اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمایا گویا حضور عالمگیر نبی اور پیغمبر عالمگیر نبی اور پیغمبر نبی نبی ہے ہے کیا خیال ہے جس امت کا پیغمبر آرمگیر ہو وہ امت عالمگیر نہیں ہوگی وہ امت کی آرمگیر امت ہوگی آرمی امت ہوگی اور وہ ہے اور کرے گی تو مسلمانوں کی کو صرف مسلمان اللہ نے دنیا میں مسلمان کو مختلف بنا کر نئے امام بنا کر ہے یہ تو قوموں کا امام بن کر آیا ہے یہ قوموں کا مختلف بن کر نہیں آیا یہ و مشرق کی تکلیف کرنے والا نہیں ان کو اپنے پیچھے لے کر چلنے والا بن کر آیا ہے یہ تو اس نے اپنا سبق پورا کیا اس سے ورنہ یہ تو دینے والا تھا لینے والا نہیں تھا یہ تو تھا یہ وہی نہیں تھا اور آج بھی اگر دنیا کی قیادت کرے گی تو مسلمان پہنچ جائے گی اور اس اتنے عالمگیر نبی کی عمر وہ غلام بن جائے اسلام غلط نہیں ہو سکتا مسلمان غلط ہو سکتا قرآن غلط نہیں ہو سکتا قرآن کا ایمان رکھنے والا غلط ہو سکتا ہے کہ اس نے عمل نہیں کیا قرآن اور پیغمبر نے تو ہمیں دنیا کا بنایا ہے ہم اپنے عمار اور کردار کی بنا پر مبتلی بن گئے غلامی زندگی اختیار کر رہے ہیں آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں ورنہ ہم غلام نہیں تھے ہم تو غلاموں کو بھی آزاد کرنے والے ہوتے اور آج بھی مسلمان کو دنیا کی اسلام ہمیں ہر سال ایک دیتے ہیں اسلام ہمیں حج کا موقع دیتا ہے اور آر پار کے میدان میں ہر سال حج کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں جن میں گورا بھی ہے کالا بھی ہے جس سے بھی ہے بھی ہے مشرق کا بھی ہے مغرب کا بھی ہے جنوب کا بھی ہے شمال کا بھی ہے کیوں حج سے مسلمان دنیا کا پیغام دیتا ہے کہ ہم بین الاقوامی اور عالمی مذہب کے ماننے والے اس لیے ساری دنیا کے مسلمان اس جگہ اکٹھے ہوتے کسی مذہب میں ان کے ماننے والوں کی اس طرح عالمی طور پر عبادت کا کوئی مظاہرہ نہیں صرف اسلام کیوں ہے کیونکہ اسلام عالمی مذہب ہے اور یہ اسلام پوری دنیا پر چھائے گا جب مسلمان آپس میں ملے گا مستحق ہو یہاں برطانیہ میں آپ دیکھیں مسلمان مسلمان کے خلاف بہت سے آپ کو لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا کہ ان کے خلاف وہ آفس کو مختلف اداروں کو خود مسلمان پاکستانی پاکستانی کے خلاف رکھا پڑے گا آپ کہتے ہیں صرف مولوی اکٹھے نہیں ہوتے میں کہتا ہوں باقی بھی لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہر طبقے کو ہوتا اپنے اندر پیار پیدا کرو مسلمان اپنے پڑوسی سے پیار کرے مسلمان اپنے بھائی سے پیار کرے اپنے مدد کے نام پر پیار کرے اپنے تمام ان رشتوں کی بنیاد پر پیار کرے سب سے بڑا رشتہ میرا آپ کا اور تمہارا آپس کا رشتہ وہ اسلام کا رشتہ ہے وہ قرآن کا رشتہ ہے وہ اللہ اور محمد روحانی رشتے خونی رشتوں سے اہم ہوا کرتے ہیں ان کے درمیان جگہ سے فاصلہ نہیں بچ سکتی یہاں آپس میں ہم لڑتے آپس میں جوشی کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور وہاں جہاں سے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کو کردار سے پھیلے گا اور اس میں پھیلنا ضرور ہے ہم نہیں پھیلائیں گے اللہ کو بہت اچھی قوم دیا اور ہم ہی اچھے ہو جائیں کہ اللہ ہم سے یہ دین کا کام لے لے گا اللہ تعالیٰ نے بتانا نے آپ کو اس جگہ پر رہائش کا موقع دیا جہاں براہ راست آپ اوپر سے بات کا ساتھ رہتے ہیں اور انہیں آپ اسلام کی طرف لا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا مجھے اور آپ سب کو اسلام کے عالمگیر پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد اتفاق فرمائے آج عالم اسلام جن مسائل سے دو چار ہے اس کی بنیادی وجہ ان کا اختلاف اور انتشار ہے آج جسمن کو مسلمانوں کے خون سے ہونے کا موقع ہم نے مہیا کیا ہے کیا آپ کر رہے ہیں آج اس لیے کے مجھے غم بھی ہے کہ ہم یہ اکٹھے مل کر ان کی سازشوں کا بھاگ بھاگے ہم خود جوتے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جو ہمارے نتیج تھے ہم نے ان کو فریق بنائی جو ہمارے فریق تھے ہم نے ان کو رفیق بنائی سبحان اللہ ہم ذلت اور رسوائی کو سامنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانہ کو گئی نہ بنا اس کام ہی نمونہ اللہ ہمیں دکھایا یہ چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کی انشاءاللہ آنے والے جمعے پر آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اور اس وقت میں پھر گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ اس مریض کو قبول فرمائے اور ہمارے کو اللہ جزائے خیر دے اور آپ کو بھی اللہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا جسوں کو چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو پیچھے کرنا پورے برطانیہ اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے اتحاد اتفاق اس کو ذریعہ بنا اللہ ہمارے اخلاق کو قبول کرنا اور اخلاق میں سے اخلاق کی دولت سے مارا مال کرنا اے راہ العالمین تمام ہم بھائیوں کے جو جمع ان کے دلوں میں قلوب میں محبت پیدا کرنا اے ظاہری اور باقی طور پر مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا اے ہم سب کو مل کر دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا کرنا اے بوسنیا کشمیر فلسطین شمالی البانیہ ہندوستان پوری دنیا میں جہاں مسلمان مضمون ہے اللہ کی مدد کرنا اس کی نصرت فرما جہاں مسلمان طاقت سے جہاد کرے مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا Dharma, Dharma, Karnataka, فرشتوں کے ذریعے مدد اور الحسن کی اقم کو ادا کرنا رائے ہم سب کو دین اسلام کا چلنے والا بنا اے اللہ ہم سب کی اور ہم سب کی اولادوں کی حفاظت کرنا خاص طور پر اللہ اس ماحول میں تمام بری چیزوں سے ہمارے نسلوں اور اولادوں کو محفوظ کرنا اللہ ہمارے اولادوں کو دین اسلام کا استقامت نصیب نصیب اے رام رائے کے حیائی اور فحاشی سے ہم سب کو محفوظ کرنا رائے ہم سب کو آزادی اور آبادی سے محفوظ کرنا زندگی ادا کرنا جس پر تو تیرے ہو اے اللہ اور زندگی کے معصوم فرما دیجیے آپ اور آپ کے پیروں کا نارا ہوا ہم سب کا فرما نماز پر فرمانا ہم سب کی قبروں کو کا باپ بنانا میدان معاشرے میں حضور کی شفا خنجی فرمانا بولے موسم پر حضور کے مبارک ہاتھ پانی کا پیارا نصیب فرمانا جن روپے طور میں حضور کی رفاقت اور رحیت نصیب فرمانا میدان معاشرے میں سب کے جمع مجمع کے آپ کے رسوا نہ کرنا دنیا اور آخر کی رسوائیوں سے محفوظ کروا دے اپنی ذات کے علاوہ کبھی کسی کا مختار نہ بنانا اللہ تمام بیماروں کو صحت کام نہ آگرہ زمین عطا فرما دے سب کی جان حاجتوں ضرورتوں میں تمنا اور خواہشوں کو پورا فرما دے اے رام العالمین اسلامی سینٹر کو قبول فرما پوری دنیا میں اسلام کے نور کے پھیلنے کا سو ذریعہ بنا یہاں کی تمام مسائل کو اور آبا کو قبول فرما اس پروگرام سے انتظام کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بدلا عطا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگا چاہیے تو تو جانتا ہے کہ مانگے ہدایت فرما ربنا تقبل منا السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اهل بيته اجمعين مفتي عبد القيس.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 والے مسلمانوں نے اس لیے اختیار کیا کہ پاکستان میں رہنے والے اور مشاہد نے وہاں کی دینی اور مذہبی جماعتوں نے عالم اسلام کے خلاف عالم عمر کی سازشوں کو ان کے عزائم سے جب باخبر ہوئے تو اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب جا رہی اللہ محمد الرسول اللہ کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور آپ نے بھی یہ لگی جہاں سنی اور تمام مسلمانوں نے بڑی خوشی محسوس کی کہ اللہ رب العالمین نے اس ملک میں جو کل میں کئی وقت کی بنیاد پر کے وجود میں آیا تھا وہاں بلا تفریح کے مطلب تمام تمام اور مشائق ایک نام سے جمع ہو چکے ہیں اور ان کے عزائم متحد ہیں اور ان کے ارادے متحد ہیں ان کی فکر اور سوچ کا پہلو ایک ہے اسی بنیاد پر آپ حضرات نے انگلستان میں مختلف مقامات میں اتحاد حکومت کے نام سے کانفرنس کو بنا کے اتحاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ رب کو میں اللہ علیہ جس وقت تو ایک قبیلے کے تھے ایک خاندان کے تھے ایک قوم کے تھے ایک علاقے اور شہر میں بچنے والے تھے لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ رب العالمین نے اس قدر کیوں فرمایا کہ تمہارے اندر ایمان بن گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طیبہ ہوئی جنہوں نے ایک چلنے پر اب قوموں کی تفریح ختم جو ایک قوم ہونے کے باوجود خون کے پیاسے تھے ایک شہر میں جانے کے باوجود خون کے پیاسے تھے اب مختلف شہروں سے آئے ہیں مختلف رنگ والے ہیں مختلف قبائل والے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے صدر عظیم احسان کروایا کہ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کی دعوت کے ہے ان کو ایک پر کروا کہاں بنے گا مجھے سواری ایک ہی شہر میں رہتے ہیں جذبہ کے اندر رہنے والے لیکن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں لیکن کہاں کے کیفیت کہ سید بلال خدشے سے چل کر آئے کوئی روم میں چل کر آئے کوئی فادت میں آئے حضرت کے مسافر میں ہوں گے مقصد مقدمہ لیکن کیفیت کیا ہے کہ حضور نے جب انہیں معلے بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف بھیجا اور حضرت مسافر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے تمام دور میں پہنچایا پھر کیفیت کیا ہے حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں چار ہزار حدیث مبارک میں آتا ہے لا شاخن ولا شیخن مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے کوئی جوان ایسا نہیں کوئی بوڑھا ایسا نہیں کوئی مرد ایسا نہیں کوئی عورت ایسے نہیں کہ آج کبا کی طرف چل رہے ہیں کیوں کر رہے ہو اس لیے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں سبحان وہ انسانیت کا عظیم موڑنے مل رہا ہے جس نے ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا ہے ہمارے خاندان نے رنجشوں کو ختم کیا ہے آج وہ انسان ہمارے نفرت میں ہوئے آ رہا ہے ہمارے جا رہے ہیں بچیاں ساتھ ہیں بوڑھے ہیں نوجوان ہیں اور حضور کا استقبال کر رہے ہیں انہیں استقبالیہ کلمات میں ایک یہ شیر بھی کہہ رہے ہیں کہ اشرا بند ہو آ رہی گا وہاں پر جو کہ آسمان میں نبوت پر آدم علیہ السلام بھی آئے نوح بھی آئے ابراہیم علی اللہ بھی آئے موسا کریم اللہ بھی آئے حضرت عید روح اللہ بھی آئے لیکن وقت وقت میں ہوں جو ہوں ان کی مثال ستاروں کی روز تھی ہم اہل جنت کا سبب پر نصیب ہے کہ اشرف الفر آج آسمان نبوت کی چوٹی کا چار ہم بچا ہوتا ہے حضور احمد کے شیخ احمد کی زیارت نہیں کی قرآن مجید کے طالبات کو نہیں سنا جب لو علیہم حضور کی زبان مبارک سے اللہ کا طالبات نہیں سنے وہ تین حضور نے ابھی ان کا ترقی نہیں فرمایا وہ جو حمل محمد کتاب حضور کی زبان مبارک سے تعلیم کتاب نہیں سیکھی لیکن کتنا پخت عقیدہ ہے اگر مصاحب نے اڑائی کی تعلیم کا کہ چار ہزار حضور کے میں اکیلے کے سامنے آ رہے ہیں کہ اب تک آسمان نبوت میں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار روٹیشن دیا آئے ہیں تین سو بارہ رسول آئے ہیں یاد رکھو کہ ان کی مثال ستاروں کے بارے ہیں آج جو عبداللہ کا جیسے محمد آ رہا ہے اصل طور پر اگر دیکھنا ہے کہ جس کی مثال چوٹنے کے کام سے ہے تو پھر محمد رسول اللہ کے چہرے انور کی جائے اور ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ وقت وقت میں ہوں جو ایسا دیکھنے کا کام ہے جس کے آنے کی وجہ سے آسمان نبوت کے سارے ستارے معاف کر رہے ہیں آج نبوت اگر آگے والے اسلام کی نبوت ایک لاکھ چوبیس ہزار امتیا علیہ السلام کے نبوت ختم تین سو بارہ رسولوں کی نشانت ختم یا علی رسول اللہ خبر اب قیامت تک اگر کسی کی لفارت باقی رہنی ہے قیامت تک اگر کسی کی نبوت باقی رہنی ہے تو یاد رکھو میں محمد کی باتیں رہنی ہے میری تعلیمات میں کامیابی ہے انہیں کی تعلیمات میں ہے واپس میں اپنی رات لے لیا ان امت مسلمہ کے افراد چاہے جس علاقے کے ہو چاہے جس زمانے میں آئے ہو یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اندر وہاں میں دو کام رانی پیدا بڑھائے جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ میں مدر و کامرانی کو رکھ دیا تھا جس طرح جاتے ہیں مدرو کامرانی کرتے تناؤ میں کون ہے حضرات صاحب کے آزاد کے سر کے دیکھو کسی نے اگر پوچھا کہ کیوں آئے ہو یہ نہیں کہا کہ لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں پر مائی مکہ نے مرد ہوا ہو گیا ایک ہی ارادے لے کے آئے ہیں کہ اللہ نے آپ کی نبی حضرت محمد رسول اللہ کی بیٹے کو ہے ان کی کتاب کو پہنچانے کے لیے آئے ہیں کائنات اللہ کی ہے اس لیے اور جو مغرب بھی اللہ کی ہے اس اللہ کی مخلوق پر اور کائنات پر صرف اللہ کا نظام ہی لازم ہوگا اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں لڑنے کے لیے نہیں آئے کتاب کے لیے نہیں آئے کاروبار کے کتاب کے لیے نہیں آئے اسلم اسلام لے آؤ ہم وہ سلامتی کو پاؤ تو وجہ کیا تھی کہ اللہ العالمین نے حضرات صحابہ کو اتحاد و اتفاق کی برکت سے نوازا تھا سمجھتے تھے کہ ہم امت ہیں امت کون ہوتی ہے جس کا دماغ ایک ہو جس کی سوچ ایک ہو جس کا فکر ایک ہو جس کا نقطۂ نظر ایک ہو جس کا منشور ایک ہو سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے امام عطا فرمایا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام کر کے آئے ہیں ان کے فرامین پر ہم نے عمل کرنا ہمارا تعارف جو ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں وہ مسلمان پورے مسلم اس کے علاوہ ہمارا کوئی جواب نہیں صحیح نام کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ بتا دیا سیرت کی قبر کے لیے کون ہے پرواہ کے جس وقت حضرات صحابت کے جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں جنگل میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے ڈرایا لوگ میں نافر مسکرا کے فرمانے لگے کہ ہم اپنے ارادے کے لیے نہیں جا رہے ہم جو اللہ رب العالمین کے حضرت محمد رسول اللہ کے گھر گھر کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں جب اللہ رب العالمین نے بڑی اسرائیل کی حفاظت فرمائی تھی سمندر اور دریا کے پانی سے جب فون خاص جانوروں سے ہماری بھی حفاظت فرمائی تو حاصل کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس فون خاص جنگل میں داخل ہوئے بھیجا کہ بھیجا ہے شیر ہے تو سیدنا عمر اپنے ناطے نے کھڑے ہو کے خطبہ کیا اور اس خطبے نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ رن و سارو محمد کہ ہم اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے سامنے ہے اور ڈالو اور خون خان کر دو اس علاقے کو ہمارے لیے خالی کر دو اس کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرات چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جانور اس علاقے کو خارج کرتے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایسا عظیم امام عطا فرمایا ہے حضور ہی کی طرح امت مسلمہ کے لیے مرکز بھی ہے بھی ہے آج کی امت مسلمہ میں اگر اتحاد ہو سکتا ہے تو اسی نقطے پر اتحاد ہو سکتا ہے علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ کی سیرت مقدسہ سے سفا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے یہی بات بتائی کہ وہاں تک سے میں ہاتھ مل رہا کہ ہاتھ مل رہا اللہ کے رستے کو میں بھول نہیں رہا تو سیدنا عبداللہ کے عباس سے کسی نے پوچھا کہ حمد اللہ کیا ہے تو فرمایا کہ قرآن مجید ہے سیدنا عبداللہ کے مسعود سے کسی نے پوچھا کہ حمد اللہ کیا ہے فرمایا کہ حضور کی سیرت مقدسہ ہے تو علماء نے اس میں جو تجویز دی فرما کے قرآن اور دوسرا حضور کی سیرت ایک جو ہے حروق ہے دوسرے معنی ہے ایک ہے دوسرا عمل ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کی سیرت جو ہرت محدود قرآن کا حمل کرنے والے بن جائے حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائے تو سارے مسئلے کی یہ سارے ختم ہو جائے تو یہاں پہ رہنے والے حضرات کے لیے بھی ہماری دس بس تیار ہے کہ یہاں سے مساجد میں بھی ہم یہاں سنتے ہیں کہ یہ برا مسئلہ کی مسجد ہے یہ برا مسئلہ کی مسجد ہے یہ برا مسئلہ کی مسجد ہے یہ تمام تفاضل ختم ہونے چاہیے مسجد پلان کرتا ہے تمام اہل اسلام حضرت علماء موجود ہے جانتے ہیں آپ کو بتلاتے رہتے ہیں کہ مسجد ہوتے ہوئی ہے جہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے آنے کی جا سکتا بدل کے زمانے میں جب نجران کا وقت آیا عیسائی تھے حضرات صحابہ مشورے کے لیے جمع ہوئے تو حضور فرمانے لگے کہ ان کا قیام اسی مسجد میں ہوگا میں وہاں پر حضور ہوتا ہے تو مسجد میں ہوگا وہ پوچھنے لگے کہ عبادت آپ نے فرمایا کہ ہم کہ انسان اس طرح عبادت کرتا رہے جیسا وہ اپنے دین کے مطابق وہاں عبادت کرتا رہا تین دن جب انہوں نے حضور کی سیرت مقدسہ کا معاہدہ کیا آپ نے نکاح سے دیکھا تو وہی سے کہہ رہے تھے اشر اللہ اللہ حضرت اللہ وہ اشرف اللہ محمد تو ہماری مدرسہ آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ حضرات نے بھی جو یہاں تقسیم رکھی ہوئی ہے خدا مسجد اللہ کا گھر ہے تمام بغیر کسی رکاوٹ کے اور میں جب بچے کے اندر آ سکتے ہیں جب ہم آئے نہ آئے حضرت مولانا عبد الباری صاحب کی زیر سرپرستی اور زیر قیادت تو ہمیں یہ خوشخبری ملنی چاہیے کہ آپ کی تہار حکومت کانفرنسوں کی وجہ سے آپ بتا بتانے کے اندر ہندوستان کے اندر یہ تفریح ختم ہو گئی ہے یہ ہے کہ نیم کے اندر اتنے مسائل ہیں یہ نہیں کہ فلاں مطلب کے کتنے مسائل ہیں فلاں مطلب کتنے مسائل ہیں بڑا مطلب کتنے بتا دیں بلکہ ہمارا سوال میں ایک ہونا چاہیے آپ کے سوال میں ایک ہونا چاہیے کے اندر کتنے مسائل مساجد اور تمام مسلمان حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کر